ہیں یعنی دو کم سو آیتیں ہیں اور چھ رکو ہیں سورہ مریم میں اللہ جل جلال نیک لوگوں اور پیغمبروں کے واقعات ذکر کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جائے گا اس کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور ان کے والد کا واقعہ اور پھر مختصر مختصر اشارے کیے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے کی طرف جن کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے ادریس علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے مختصر مختصر اشارے قرآن کریم نے ان کے واقعات کے سلسلے میں فرمائے ہیں انشاءاللہ اللہ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی جو عبارت ہے جو آیتیں ہیں نا پہلے آیتوں کو آسان آسان ترجمہ کریں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دماغوں میں قرآن کریم کے جو معنی ہیں یہ اچھی طرح بیٹھ جائیں کہ اس کا معنی کیا ہے الفاظ کی کیا معنی ہیں اور اس کے بعد جو واقعات ہیں ان کو بھی ہم مختصر مختصر کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کریں گے اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہمارا سبق جو ہے پندرہ منٹ سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے کافا یا عین ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے حروف مقطعات ان حروف کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے کس کو معلوم ہے صرف اللہ کو معلوم ہے بندے ان الفاظ کے معنی نہیں جانتے اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ان الفاظ کے معنی معلوم ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان چھپی ہوئی باتیں ہیں جیسے آج کل مخابرے میں ٹیلی فون میں موبائل میں کوڈ لگاتے ہیں نا دوسرا کوئی شخص اسے کھول نہیں سکتا ہے اسی طرح یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان کوڈ ہے یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کو معلوم ہے کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں بات سمجھ میں رہی ہے یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ لفظ آ گیا میم تو انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی چیز نہ سمجھائے تو ہم وہ نہیں سمجھ سکتے اگر اللہ تعالی ہمیں کسی چیز کا علم نہ دے تو ہم نہیں جان سکتے تو آج کے سبق میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں کہ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے نہیں بتایا ہے اگر اللہ بتاتا تو ہم سمجھ سکتے اگر اللہ بتاتا تو ہم جان سکتے اللہ نے بتایا نہیں ہے تو ہم جان نہیں سکتے دیکھو انسان اتنا کمزور ہے علم انسان کو علم کس نے سکھایا ہے اللہ نے وَيَعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اللہ سے تقوا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا لیکن یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اپنے بندوں کو نہیں دیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے وکر رحمت رب کا زکریہ یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریہ پر ہزا ذکر رحمت ربی کا یہ جو واقعہ بھی آ رہا ہے اللہ تعالی یہاں پر ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جس میں اللہ تعالی نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل کی ہیں خفیہ جب انہوں نے پکارا اللہ کو ندا ان خفی یا آہستہ آواز میں اللہ جل کو کیسے پکارا آہستہ آواز میں اللہ تعالی سے دعا کی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان نقم اسما والا غا شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تم لوگ کسی بہرے یعنی جو سنتا نہیں ہے ایسے اللہ کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ ایسے اللہ کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے ولا ابن اور وہ دور بھی نہیں ہے نزدیک ہے وہ ادا کا عبادی انی فعنی قریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے میرے بندے یہ پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں نزدیک ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے ساتھ ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور دعا کرتے ہوئے زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ خود دعا کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ دعا کریں اور اگر آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں تو اتنی آواز میں دعا کریں کہ وہ لوگ سن لیں زکریہ علیہ السلاۃ والسلام نے کیا دعا کی ہے اس دعا کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زکریہ علیہ السلاۃ والسلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی کتنی اور ان کی جو اہلیہ اور گھر والی تھی ان کی عمر اسی سال تھی کتنی لیکن ان کے گھر میں کوئی نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی کچھ بھی نہیں تھا تو وہ بہت پریشان تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے اور وہ بچہ اللہ تعالی سے اس لیے مانگنا چاہتے تھے تاکہ ان کے بعد وہ پیغمبر بنے ان کے بعد وہ نبی بنے جیسے ہر صالح اور اچھا اور نیک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے انتقال کے بعد اس کی شہادت کے بعد اس کے بچے مجاہد بنے مہاجر بنے انصار بنے علماء بنے حافظ بنے اسی طرح پیغمبر بھی یہی چاہتے تھے سمجھ ہے بات تو زکریہ علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ سے دعا کی ہے رب انی العظم منی اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وشتا الراس شیبا اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں ولم کا کربی شقیہ اور اللہ آپ سے جب بھی میں نے کچھ مانگا ہے میں محروم نہیں رہا ہوں جب بھی میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے تو آپ نے ضرور مجھے دیا ہے تو اس لیے یہ بھی اب میں آپ سے مانگتا ہوں وہ خفت الموالی اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میرے بعد جو میرے خاندان کے لوگ ہیں یہ خراب ہو جائیں گے اگر کوئی پیغمبر ان میں نہ ہو وکان تمرات یا اور میری جو عورت ہے یہ بانج ہے بانج یعنی اس کے بچے نہیں پیدا ہوتے فہب ان کا ولی تو اے اللہ اپنی طرف سے مجھے ایک بیٹا عطا کر جو کہ میرے کام کو چلائے آگے پیغمبری کے کام کو آگے چلائے یہ رسونی و یہ رسم ان آل یعقوب جو کہ میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کے خاندان کا بھی وارث ہو وجال ہوں رب ردیہ اور اللہ میرے بیٹے کو ایسا اچھا بنا کہ تو اس سے راضی ہو ٹھیک ہے آج انشاءاللہ اللہ ہمارا سبق اتنا تھا کل زکریہ علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا یہ پڑھیں گے وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وصحبی اجمائین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ